محمد بن مسنہ نے کہا ہمیں ابن ابیادی اور عبدالعالی نے اسی سنت کے ساتھ دعوو سے حدیث بیان کی ابن مسنہ نے کہا اور اس میں انہوں نے ان کی مراد عبدالعالی سے ہے یہ اضافہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چادر کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بائیس